حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہو جائے تو کہو اللہم نحیا مبی نموت اے اللہ ہم نے تیری توفیق سے صبح کی اور تیری عنایت سے شام کی اور تیری قدرت سے ہم زندہ ہیں اور تیری قدرت ہی سے ہم مریں گے اور جب شام ہو جائے تو کہو نحيا وبك نموت وإليك المصير اے نبوت ہم نے تیری عنایت سے شام کی اور تیری توفیق سے صبح کی اور تیری قدرت سے ہم زندہ ہیں اور تیری قدرت ہی سے مریں گے اور تیری طرف ہی واپس جانا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اڑسٹھ